شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.shahideislam.com کتاب میں آپ نے پڑھا ہے کہ چار شبہات کا اضالہ ہوگا پہلا شبہ تھا دعود علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ مختار کل ہیں دوسرا کن کے بارے میں سلیما ماشنا تیسرا تھا جنات کے بارے میں کہ وہ عالم غائب ہیں اب چوتھا شبہ ہے فرشتوں کے بارے میں مشرقین کہتے کہ فرشتے خدا کی کیا ہیں بیٹیاں ہیں مختار کل ہیں عالم و غائب ہیں تو فرما وہ اللہ کے بندے فرشتوں کے اوپر جب حکم نازل ہوتا ہے نا اللہ کا تو اللہ کے حکم کا اتنا وزن پڑتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں کیا ہوش ٹھکانے نہیں ہوتا پھر جب ہوش آتا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا کیا حکم نازل ہوا وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پر ہی نہیں مار سکتے تو کیسے مختار کل ہیں قلد الزین اظام تم چوتھے شبوں کا جواب آپ فرما دیجئے پکارو ان کو جن کو گمان کیا تم نے معبود سوائے اللہ کے کوئی فرشتے وہ نئی اختیار رکھتے برابر ایک ذرے کے آسمانوں میں نہ زمین میں اور نہیں واسطے ان کے آسمان و زمین میں کوئی شرکت اور نہیں واسطے اس اللہ کے اے ہو ضمیر کا مرضہ کون بنے گا اللہ اور نہیں واسطے اس اللہ کے ان میں سے کوئی مددگار وہ خدا کے مددگار بھی نہیں کاموں میں بلا شفات اور نئی نفع دے گی شفات نزدیک اللہ کے مگر اس کے لیے جو اجازت دے گا اللہ اس کے لیے تو یہ چار چیزیں ہیں ان کے اندر یہ ساری درالت کرتی ہیں کہ وہ مختار کل نہیں ہیں کون سی چار چیزیں لا یمل کون نمبر ایک ومال ہم حمفی من شرک نمبر کتنی دو وما غمالحمن من ضعیِ نمبر کتنی تین ولا خوشفا نمبر چار چاروں اوصاف دلالت کرتے ہیں کہ مختار کل نہیں ہے ان کے اختیار میں نہیں ہے دا فضیہ اجز ملائکہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے تو گھبرا جاتے ہیں نہیں بے ہوش یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور کی جاتی ہے خزیا کا منع گھبرائے نہیں جاتے بلکہ گھبراہٹ دور کی جاتی ہے ان کے دلوں سے تو کالو ماضا کال رب و قوم ایک دوسرے کو کہتے ہیں فرشتے کیا کہا رب تمہارے نے پھر جواب میں کہتے ہیں کال الحق کیا یہ الحق کا کالو کا مقول نہیں ہے کیا کرنا کہتے ہیں فرشتے کالا رب الحق اللہ کس کا مفول ہے کال رب الحق آپس میں کہتے ہیں کہ فرمایا رب ہمارے نے سچی بات اور وہ عالیشان ہے بڑا ہے میں یارزوں کو کم دلیل اکلی اعترافی نمبر تین بعض مشکل چیز تھی وہ ختم ہو گئی اب آگے آسان چیز ہے دلیل اکلی اعتراف نمبر تین آپ فرما دیجئے کون رسک دیتا ہے تم کا آسمانوں سے زمین سے آپ فرمائی اللہ وائنا اور یا کم طریق تبلیغ نمبر ایک بھائی یہ بتاؤ کہ ہم ہیں مومن تم ہو کافر یہ بتاؤ یوں تو نہیں ہو سکتا کہ مومن اور کافر دونوں حق پہ ہوں یہ ہو سکتا ہے مومن بھی حق پہ ہوں کافر بھی حق پہ ہوں اور یوں بھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں گمراہ ہوں آخر ان میں سے ایک حق پہ ہوگا کیا ہوگا گمراہ ہو دلائل میں غور کرو کیا دلائل میں غور کرو اعمال دیکھو یہ سمجھانے کا پیارا طریقہ ہے نہیں ایک شیعہ میرے پاس پڑھتا تھا سید تھا وہاں خان پور پڑھنے آتا تھا بوڑھا تو میں نے اس کو کہا شاہ صاحب ایمان سے تو کہے ہے تو شیعہ ہے ہم سنی ہیں سنی کو تم دیکھتے ہو کتنی نیک مال کرتے ہیں مسجدیں کی پر ہیں نمازیں پڑھتے ہیں داڑھی ہیں قرآن ہیں تمہارے شیعہ تو بھنگئی نشئی داڑھی منڈ بیکار اتنی سمجھ نہیں کوئی تو سمجھو کہنے گا استاد جی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت امام حسین جو شہید ہوئے نا وہ ہمارے گناہ سب مٹ گئے کیا ان کی شہادت سے ہم جو ہی کریں ہم پاکن پاک بخشے بخشے میں نے کہا یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی چڑھ گئے اور ہمارا کفارہ بن گئے گناہوں کا کیا بن گئے کفارہ <laughs> وہ پھر ہنس پڑا ہو گیا مر ہے میرے پاس ناہ پڑھنے آتا تھا وہ کہتا تھا اور کوئی ناہ پڑھاتا نہیں مزے سے ہمارے پڑھاتے ہیں اچھا جی <laughs> دیکھو جی طریق تبریق نمبر ایک انا اور بے شک ہم یا خاص تم ان دو میں سے ایک کیا ہوگا لا لا ہدایت پہ ہوگا یا کس کے اندر ہوگا گمراہی کے اندر تب سوچنا چاہیے کون ہدایت کا ہے نہ دونوں ہدایت پہ ہو سکتے نہ دونوں گمراہی پہ ہے نا جی ممن کا کلّا تو سالون طریق تبلیغ نمبر دو تم ہمارے متعلق اعتقاد رکھتے ہو کافرو ہمیں کہتے ہو کہ تم مجرم ہو چلو بالفرض ہم مجرم ہیں تو خدا کو اپنا حساب دیں گے جرم کا ٹھیک ہے نا تو ہم اپنا حساب دیں گے تم اپنا حساب دو گے نہ ہمارے جرم کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا نہ تمہارے اعمال سے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا یہ اچھا طریقہ تبلیغ کا آپ فرما دیجیے نہ سوال کیے جاؤ گے تم ان چیزوں سے جو ہم جرم کرتے ہیں تم جو ہمیں مجرم کہتے ہو اور نہ سوال کیے جائیں گے ہم اس سے کہ تم عمل کرتے ہو دیکھو کتنا پیار ہے اپنی بات کو جرم کہا ان کی بات کو جرم نہیں کہا یہ طریقہ ہے سمجھانے کل یجم و بین طریق تبلیغ نمبر تین آپ فرما دیجئے جمع کرے گا ہمارے درمیان رب ہمارا قیامت کے دن پھر فیصلہ کرے گا عملی ہمارے درمیان حق کے ساتھ اور وہی بڑا فیصلہ کرنے والا ہے جاننے والا ہے ارون اللہ الحق تم بھی شرکاء ثمرائے دلائل ثمرہ یہ ہے کہ جن کو تم نے شریک بنایا ہے نا خدا کا ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح ان کا منہ دیکھیں کون ہیں وہ بت خدا کے شریک بن سکتے ہیں جی قبریں بن سکتے ہیں بے جان چیزیں تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں دلی گیا جامع مسجد سے نیچے اترا تو دیکھا پلاسٹک کے بت بیچ رہا تھا ایک آدمی تو میں نے مزاقہ اس کو کہا تو خدا فروش آئے انہیں یعنی خداؤں کو بیچ رہا ہے یہ خدا ہیں جن کو بیچ رہے ہو آ دکھاؤ تو صحیح خدا کے شریک بیچ رہے ہیں پلاسٹک کے بنا کے سمرائے دلائے کل آپ فرما دیے دکھلاؤ تو مجھ کو وہ جن کو لاحق کیا تم نے ساتھ اللہ کے شریک بنا کے دکھلاؤ کل ہر کے شریک نہیں بن سکتے بلکہ وہی اللہ غالب ہے حکمت والا ہے یہ جی توحید کا بیان تھا یا نہیں اب توحید کے بعد کس کا بیان ہے تم بتاؤ ہاں رسالت کا لکھ لو جی وما ارسلنا کا اللہ کا فتح الناس عموم بے سات خاتم الانبیاء عام ہونا بے سات عموم بے سات خاتم الانبیاء میرے محترام ایک کافتن کا معنی اگر کرو جام بعض مفسرین اس کا معنی جام کرتے ہیں تا مبالغے کی اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو مگر جامع واسطے لوگوں کے یعنی سب لوگوں کے لیے ہے تو جامع پھر بھی عموم ہے یا یوں کرو کہ کافتن کو حال مقدم بنا لو اور اناس کا ذلحال مؤخر تو پھر آگے پیچھے معنی کرو اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو مگر واسطے لوگوں کے درا حالے کے کیا ہیں سارے کے سارے جمیان بات ہی سمجھ بشیر و نذیر بنا کے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یقول شکوا کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ قیامت اگر ہو تم سچے قل جواب شکوا آپ فرما دیجیے تمہارے لیے ایک وعدہ مقرر ہے دین کا نام وہ خرگوش سے گھڑی نہ مقدم ہو سکو گے چاہے قیامت کا ہو یا دنیا کے اندر عذاب کا وعدہ وقال اللہ دین کافر شکوہ یہ منکرین رسالت کا شکوہ ہے اور کہتے ہیں کافر ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ساتھ اس قرآن کے اور نہ ان کتابوں کے جو قرآن سے کہیں جی پہلے ہیں ہم نہیں مانیں گے آگے جواب شکوہ جواب شکوہ یہ ہے کہ یہ جو بکواس کرتے ہیں نا نہ قرآن کو ہم مانیں گے نہ پہلی کتابوں کو ان کو دو جوتے جب لگیں گے دماغ درست ہو جائے گا جواب الزامی ہے نا دو جوتے لگیں گے تو دماغ درست ہو جائے گا بھلا ترا جاب شکوا اور اگر دیکھے تو جب کے یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے نزدیک رب اپنے گے نا تو یار جو باز ملا باز ایک دوسرے پہ بات ڈالیں گے کیا ایک دوسرے پہ بات ڈالیں گے ایک کہے گا تو نے گمراہ کیا وہ کہے گا تو نے گمراہ کیا وہ کہے گا بےمان تھا وہ کیا کہے گا تو بھائی مانتا تھا مولانا ہزار بھی فرماتے تھے رحمہ اللہ کی اسمبلی کے اندر بیٹھتے ہیں نا تو جب ایک دوسرے پہ لڑنا شروع کرتے ہیں ممبر اسمبلی کے کے کہتے تو سور وہ کہتے تو خبیر تو کہتے تو بےمان میں کہتا ہوں سب سچ کہتے ہو سب ٹھیک ٹھاک کہتے ہو میں کسی کو جھوٹا نہیں <laughs> تو لوٹے گا باز ان کا طرف باز کے کس کو جی باز کو یعنی ایک دوسرے کو مجرم قرار دیں گے تابعین کہیں گے متبوعین کو تم مجرم ہو متبوئین کون جی وہ بڑے بڑے لیڈر پیر ایس میں اور کہیں گے تابعین کو نہیں تم بھائی مانتے دیکھو جی یقول اللہ دین اس تفصیل مکالمہ تفصیل مکالمہ کہیں گے وہ لوگ جو کمزور قرار دیے گئے کون تھے یہ کمزور نیچے کیا لکھو گے تابین بابا کئی دفعہ پڑا ہے کہیں گے وہ لوگ جو کمزور قرار دیے گئے تابین واسطے متکبرین کے مطبوعین کے کہ اگر نہ ہوتے تم نہ دنیا میں البتہ ہو جاتے ہم کیا مومن سردار صاحبان تم نے ہمیں گمراہ کیا لیکن کال الظین استقبر برو جواب مطبوعین کہیں گے متکبرین واسطے کمزوروں کے اچھا کیا ہم نے روکا تھا تم کو زبردستی ہدایت سے جب کہ آ گئی تمہارے پاس بلکہ تھے تم ہی مجرم اپنے اختیار سے یہ کون جواب دیں گے جی اب جر ہے تابین کال اللہ دین اس جواب پہ تابعین جرح کریں گے وہ کہیں گے اے اچھا، رات دن جو دورے کرتے تھے تم ہاں گاڑیوں پہ سوار ہو کے کاروں پہ دورے کرتے تھو ووٹ ہمیں دینا ملا کو نہ دینا ملا بےمان ہے ملا دہشت گرد ہے اے سمجھ تھا اس کو نہ دینا ہم خیر خواہ ہیں وہ دورے جو کرتے تھے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے علماء سے دور رکھتے تھے کہ جرح جرتابین کہیں گے کمزور متکبرین کو بل مکر اللہ بلکہ دورے کرنے تمہارے رات اور دن کے اندر یہ اصل فل ہے تمہارے دورے رات دن کے اندر جب حکم کرتے تھے ہم کو اس بات کا کہ کفر کریں ہم کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ یہ بھی تو اللہ کے ساتھ کفر ہے نا قرآن کا نظام نہ چلانا مخالفت کرنی اور کریں ہم واسطے اس کے شریف واسر الندامتا جب ایک دوسرے کو لہن تان کریں گے نا پھر کہیں گے بھئی ہم دونوں چندرے کیا دونوں بیکار اب جوتے پڑیں گے اور کیا پھر دل میں پشیمانی کو چھپائیں گے دل میں ہاں دل میں چھپائیں گے ظاہر نہیں کریں گے وہ بڑا سردار آدمی ہو نا کسی جگہ پکڑا جائے حکومت سے جوتے کھا کے آئے تو بتاتا ہے میں جوتے کھا کے آیا ہوں کوشش کرتا ہے کہ بات چھپ جائے آسر و ندامت اور چھپائیں گے ندامت کو دل میں جب دیکھیں گے عذاب کو اور کر دیں گے ہم تو بیج گردن کافروں کے نہ بدلا دیے جائیں گے دونوں گروہ متبوئین تعبین مگر ان اعمال کا جن کو کرتے تھے وہ مار فی کریتن تسلی خاتم الانبیاء اے میرے محبوب جیسا کہ آپ کے دور کے اندر سردار بیمان ہے نا ہر نبی کے دور میں یہ سردار کا تھے وہ بےمان تھے کہ خوشحال طبقہ دیکھو قرآن کہتا ہے تسلی خاتم الانبیاء اور نہیں بھیجے ہم نے کسی بستی کے اندر کوئی ڈرانے والا مگر کہا اس بستی کے خوشحال لوگوں نے کہ مترفین کون تھے جی خوشحال سردار کہ بے شک ہم ساتھ اس کے کہ بھیجے گئے ہو تم کفر کرنے والے ہیں وہ کالو سبب ضلع گمراہ کیوں ہوئے کہنے لگے جی ہمارے مال بہت ہیں ہماری اولادیں بہت ہیں مال اولاد خدا اس پہ راضی ہوتا ہے کیا خدا اس پہ کیا ہوتا ہے راضی ہوتا سبب زلال اور کہنے لگے ہم اکثر ہیں بیت بار اموال کے اور اولاد کے اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے خدا راضی ہے یہ سباب زلال ہی ان کا شکوہ بھی ہے کل ان ربی جواب شکوہ آپ فرما دیجیے مال و اولاد کی کثرت یہ اللہ کے قرب کی دلیل نہیں ہے خدا کا قرب حاصل کس سے ہوتا ہے اعمال صالحہ باقی اعمال و اولاد یہ آزمائش ہیں یہ دنیا میں کیا ہیں آزمائش ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر وہ حکمتیں ہوتی ہیں تکوینی کسی کو زیادہ مال دے کے پرکھتا ہے کہ آیا اللہ کے راستے میں دیتا ہے شکر کرتا ہے نہیں کسی کو تنگ رکھ کے آزمائش کرتا ہے کیا صابر ہے یا نہیں تو چاہیے انسان ثروت کے اندر کیا ہو شاکر اور غربت کے اندر کیا ہو صابر آ فرما دیے بے شک رب میرا ہی فراخ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کرتا ہے یہ مشیت تیز دیا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے آگے فرمایا نہیں مال تمہارے نہ تمہاری اولادیں ایسی چیز کہ قریب کریں تم کو نزدیک ہمارے قریب کرنا یعنی ان کی کثرت ذریعہ قرب نہیں ہے کہ اس کے ذریعے قرب حاصل ہوتا ہے اور سنو اسباب قرب اللہ من آ وام رس علحان ادھر کیا لکھنا ہے جی اسباب قرب مال و اولاد کی کثرت اسباب قرب نہیں اسباب قرب ہیں ایمان اعمال صالحہ اسباب قرب مگر جو ایمان لائے عمل کرے اچھے یہی لوگ ہیں ان کے لیے بدلہ ہوگا زیادہ زیف کا من دگنا نہ کرو کیا کہو وہ زیادہ تو سات سو تک ہی چلا جاتا ہے ان کے لیے بدلہ ہوگا زیادہ بس سبب اس کے عمل کیے اور بالا خانوں کے اندر امن والے ہوں گے ولزینہ یساونا اب ان کے مقابلے تخویف اخروی ہے انجام مجربی اور وہ لوگ جو دوڑتے پھرتے ہیں فی آیاتنا آیاتنا سے پہلے کیا معذوف ہے تم بتاؤ ہاں فی تال آتنا ہرانے والے یہی لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے کل ان ربی افس کلمی شو میں میرے عزیز یہ ابھی آپ نے پڑھا کل ان ربی یب تو یہ تکرار ہے لیکن پہلا جو حکم تھا نا کولینا ربی ان کے متعلق تھا کفار کے متعلق کس کے متعلق اب یہ کس کے متعلق ہے جی مومنین کے متعلق ہے لکھ لو ترغیب انفاق برائے مومنین اے میرے محبوب فرما دے مومنین کو بے شک رب میرا فراغ کرتا ہے رزق کو جس کے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے لیکن تمہارا رزق فراغ ہونا تو اللہ کے لیے خرچ کرو وما انفق تم تو انفاق کا تعلق ان سے ہوتا ہے مومن سے ہے نا ان کا تو ضائع ہوتا ہے اور جو خرچ کرو گے کسی چیز کو تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا اور وہ خیر الرازقین ہے بھائی میں یا شرم تقریف اخروی جس دن اکٹھا کریں گے ہم سب کو پھر کہیں گے ہم فرشتوں کو سوال فرشتوں سے ہوگا اور سرزنش کس کو ہوگی مشرقین کو توبیق ہوگی کہیں گے واسطے فرشتوں کے کیا یہ مشرق خاص تمہاری پوجا کرتے تھے کال سبحانہ کا جواب ملائکہ فرشتے جواب دیں گے پاک ذات تیری تو ہی تو ہمارا مولا ہے مالک ہے دوست ہے سوائے ان کے بلکہ یہ تھے پوجا کرتے تھے کس کی شیاطین اور جنوں کے اکسانے پہ یہ شرک کرتے تھے اکثر ان کے ساتھ ان کے ایمان لانے والے تھے بس آج کے دن نہ اختیار رکھے گا بعض تمہارا واسطے بعض کے نفے کا نہ نقصان کا کہ بعض تمہارا بعض کا عابدین و معبودین لکھو عابد اور معبود ایک دوسرے کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکیں گے نہ اختیار رکھے گا بعض تمہارے بعض کے نفع نقصان کا اور ہم کہیں گے واسطے ظالموں کے چکھو عذاب آگ کا جس کی تم تقزیب کرتے تھے بیضا تطلا پھر بھی شکوا ہے جی کام یہ بھی شکوا ہے منکرین رسالت کا حضور کی تقزیب بھی کرتے ہیں قرآن کی تقزیب بھی کرتے ہیں شکوہ منکرین رسالت اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر رہتے ہمارے وعدے کہتے ہیں ما ہا ذا اللہ راجولون تقزیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی تقزیب کر رہے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ مگر ایک مرد ہے ارادہ کرتا ہے یہ کہ رو روکے تم کو ان معبودوں سے جن کی پوجا کرتے باپ دادا تمہارے یہ کس کی تقزیب کی تقزیب نبی آگے تقزیب قرآن اور کہنے لگے نہیں یہ مگر ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا قرآن کے بارے میں کہا جھوٹ ہے گھڑا ہوا وکال الینارولم اچھا جی اضال شبو اضال شبو جب کافروں نے کہا کہ یہ جی جھوٹ ہے تو ان کے اوپر سوال ہو گیا بھئی قرآن جھوٹ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ قرآن سن کے بہت سے لوگ ایمان لا رہے ہیں اس پہ حالانکہ جھوٹ پہ کوئی ایمان لاتا ہے ایماندار ہیں قرآن سن کے تو کہنے لگے ہاں ہاں جادو ہے کیا ہے ہاں، جادو ہے یہ جادو کر دیتا ہے اس لیے لوگ اس کے فریم میں آ گئے جادو کا تو سر ہوتا ہے نا ادارہ سے بول اور کہا کافروں نے واسطے حق کے جب کہ آ گیا ان کے پاس نہیں ہے مگر جادو سری حق کے قرآن وما ومات کو تو بین یہ جواب شکوا ہے ان کا شکوہ تھا منکرین رسالت کا اور اس کا جواب ہے وما آتے نا ہم کو تو بھی یاد اور نہ دیں ہم نے ان کو کتابیں کہ پڑھتے ہوں ان کو پہلے اور نہ بھیجا ہم نے ان کی طرف تو اس سے پہلے کوئی نظیر ایسے ہوا ہے مکے والوں کو پر کوئی کتابیں نازل ہوئیں یا رسول آیا تھا اب دیکھو ہم نے کرم فرمایا پہلے رسول بھی بنی اسرائیل کی طرف آتے تھے کتابیں بھی وہاں آتی تھیں ان کے بعد میں کتاب تھی نرس ہم نے نعمت کی نبی بھیجا کتاب بھیجا تو ہماری نعمت کی قدر یہی کر رہے ہیں کہ نبی کو مفتری کہتے ہیں اور کتاب کے متعلق جادو کہتے ہیں یہ جواب شکوا یہ سمجھی بات اور نہ دی تھی ہم نے ان کو کوئی کتاب پہلے سے کہ پڑھتے ہوں اس کو اور نہ بھیجے ہم نے ان کی طرح تو اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا اب بھیجا ہے تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں یہ میں معنی یہی کرتا ہوں یہ تدبیر کے مطابق اور معنی بھی کیے جاتے ہیں اس کے یہ آسان ہے قزب اللہ قابل تخویف دنیاوی بھائی میاں تم سے پہلے بھی لوگوں نے جٹھلایا تھا تم تو ان کا دسواں حصہ بھی نہیں ہو آ جائے گا عذاب تحویر دنیا بھیا جٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے کیا تھے پہلے اور نہیں پہنچے یہ مکے والے دسویں حصے کو دسویں حصے اس طاقت کو جو دی تھی ہم نے ان کو قوم آج سمود کو جو اللہ نے طاقت دی اس کے دسویں حصے پہ پہنچے ہیں یہ نہیں پہنچے میشار کا معنی دسواں حصہ بھی کیا جاتا ہے اور کرنا اور میشار کا معنی عشر العشر بھی کیا جاتا ہے کیا عشر کا عشر دسویں حصے کا پھر دسواں حصہ دس کو دس سا ضرب ضرب دو کتنے ہو جائے گا سو سواں حصہ سمجھے اور ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے یہ تو عشر العشر تھا اور معنی ہے عشر العشیر اور میں نے کیا پھر جو سو تھا اس کو دس سے ضرب دوا گئے تو کتنا ہو گیا ہزارواں حصہ یہ تینوں معنی یہاں کیے جاتے ہیں دسواں حصہ سواں حصہ اور کیا ہزارواں حصہ ان کے ہزارویں حصے کو نہیں پہنچے بات ہی صحیح ہے قوم آج کی طاقت کے ہزار میں حصے کو نہیں پہنچے وکسا بھو انہوں نے جٹھلایا میرے رسولوں کا پس کہتے تھا میرا کل حکم واحدہ طریق تبلیغ طریق تبلیغ فرمایا تم جو منکر ہو حضور کی رسالت کے قرآن کی کتاب ہونے کے میں تم تم کو ایک بات کہتا ہوں تم علیحدہ بیٹھ کے سوچو گڑبڑ نہ کرو تم میں سے کوئی آدمی اکیلا بیٹھ جائے کوئی دو دو بیٹھ جائیں ٹھیک ہے نا تو آپس میں بیٹھ کے سوچ بچار کرو زیادمیوں کے اندر نہ حضور کے اوصاف دیکھو کہ ان اوصاف کا حامل مجنون ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے شہید جس کو تم پہلے ساز بول امین کہتے تھے آج مجنون کہنا شروع کر دیا دیکھو جی طریق تبلیغ نمبر چار آپ فرما دیجئے سوائے اس کی نصیحت کرتا ہوں میں تم کو صرف ایک مختصر بات کی ایک بات سنو انتقوم اللہ یہ کہ مستعد ہو جاؤ اللہ کی خاطر دو دو ایک ایک پھر غور و فکر کرو حضور کے اوصاف دیکھو من جنا صاحب جان لو گے کہ تمہارے ساتھی کو جنون نہیں نہیں وہ مگر ڈرانے والے تم کو آگے عذاب سخت کے کیا سمجھ آ گیا جی آگے طریق تبلیغ نمبر پانچ پانچواں یہ ہے کہ میں تم سے کسی معاوضے کا سوال نہیں کرتا میرے عزیز یہ سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ آدمی دل کے اندر اگر چور رکھے نا مثال طور میں ظاہر پیر سے آؤں اسی نیت سے آؤں کہ مجھے کراچی کے اندر پیسے ملیں گے چندہ ملے گا تو میری تقریر میں اثر ہوگا ہاں نہیں اثر ہوگا بلکہ ثواب ہی نہیں ہوگا ان ملا مال بنیا لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہے مجھ کو اپنے کمرے سے تمہارے پاس تمہارے جاتا ہوں کوئی چندے مندے کرنے جاتا ہوں کیا داروں سے میری ملاقات ہوتی ہے اصل چیز یہی ہے کہ انسان اپنا دل اللہ کو دے دے قرآن کو دے دے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا رزق دے رہے ہیں ہاں سکون کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اتنی ہوائی جہاز کے سفر کرنے والوں کو نہیں ہوگی طریق تبلیغ نمبر پانچ آپ فرما دیجئے جو کچھ مانگا ہو میں نے تم سے معاوضہ جو کچھ مانگا ہو میں نے تم سے فاہ واہ وہ تمہارے حوالے دے قابو کرو نہیں معاوضہ میں گا مگر اللہ کے ذمے واہ والا کل شہن شہین طریق تبلیغ نمبر چھ آپ فرما دیجئے بے شک رب میرا ڈالتا ہے حق کو انبیاء کے پاس ایک معنی وہ انبیاء کے پاس حق پہنچاتا ہے نہیں ڈالتا کہ انہیں پہنچاتے حق کو انبیاء کے پاس وہی اللہ وہی کے ذریعے یہ معنی سمجھ آ گیا ہے دوسرا معنی بے شک رب میرا بمباری کرتا ہے ساتھ حق کے اوپر باطل <laughs> حق کو باطل کے اوپر بم کی طرح گرا دیتا ہے فیضا ہوا یدمہ اس کا بھیجے نکال دیتا ہے <laughs> اللہ کل جال حق تری کے تبلیغ کتنی جی نمبر سات آپ فرما دیجئے آ گیا حق اور نہ تو ابتدا کرتا ہے باطر نہ لوٹاتا ہے کسی چیز کو اب یہ زہری معنی کرو نا کہ باطل نہ ابتدا کرتا ہے نہ لوٹاتا ہے اتنا سمجھ نہیں آتا کہ با محاورہ معنی باطل نہ کرنے کا رہا نہ دھرنے کا یہ اردو کا محاورہ ہے باطل نہ کرنے کا رہا نہ دھرنے کا نہ کسی چیز کو کر سکتا ہے نہ محفوظ کر سکتا ہے اس اسادی زبان دے اندر سرے کیے چے کوڑ دا نہ نہ دو منا یوید منا پاند کوڑ دا نہ منڈوں میں نہ پاند مطلب یہ ہے کہ باطل واضح ہو چکا ٹھیک ہے نا اب باطل اگر ہمارے مقابلے میں آئے چلو جنگ کے اندر زور بھی ہو جائے پھر بھی باطل ہوگا یا حق بن جائے گا ہاں یعنی باطل چٹا واضح ہو چکا ہے کہ یہ باطل ہے کیا تک دنیا اس کو باطل کہے گی اس کا بتران ظاہر ہو چکا ہے کلن زلال تو طریق تبلیغ نمبر آٹھ آپ فرما دیجئے بال فرض اگر میں گمراہ ہو جاؤں میں گمراہ نہیں گمراہ تم ہو بال فرض اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو سوائے صرف گمراہ ہوں گا اپنے نفس پہ میری گمراہی کا وبال میرے اوپر ہوگا یہ تاریخ ہے کفار کو اور اگر رہ راس پہ رہوں پس بس سباب اس کے کہ وہی کرتا ہے ترا میرے رب میرا اس کا فضل ہے کہ وہی کے ذریعے سمجھا رہا ہے مجھ کو بے شک وہ سمیے قریب ہے سننے والا ہے قریب ہے یہ بات ہی سمجھ ہدایت پہ رہوں گا تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ وہی کر رہا ہے یہ بیمار یوں ہی کے ساتھ دلیل وہی دلیل واحد نمبر ایک ترائز فاض تخویف اخروی شہید اسلام فرمایا اب تو نہیں مانتے لیکن جب قیامت کا دن آئے گا نا تو قیامت کے دن میں گھبراہٹ ہوگی ان کو یا سکون ہوگا نفسی نفسی پسینہ پسینہ تو گھبراہٹ میں پڑیں گے تو بھاگنے کی کوشش کریں گے لیکن بھاگ سکیں گے نہیں فرشتے ان کو ایسے پکڑ لیں گے جیسے پرندے ہوں نا تو بھاگتے ہیں تو جلدی جلدی پکڑ لیتے ہیں تو جب پکڑیں گے فرشتے ان کو تو کہیں گے آ منا کیا ہم کیا کہیں گے ایمان لائے فرشتے کہیں گے اے میاں ایمان لانے کا وقت کا تھا دنیا تھا یا اب ہے اب تمہارا کوئی ایمان قبول نہیں دیکھو جی اور اگر دیکھے تو جب گھبراہٹ میں پڑ جائیں گے بس نہ ہوگا بھاگنا واسطے ان کے فوت کا من کا لکھنا ہے آ فلاں فوت لہم لہم کا ہے بس نہ ہوگا بھاگنا واسطے ان کے اور پکڑے جائیں گے جگہ قریب سے آس پاس سے پکڑے جائیں گے اور پھر کہیں گے آ منا بہی ایمان لے ہم ساتھ حق کے تو اللہ کی طرف سے جواب ہوگا کہ انا لحم التناوش کیوں کر ہے واسطے ان کے پکڑنا ایمان کا تناب اس کا من کا لکھو گے پکڑنا ایمان کا اب ایمان کو پکڑ رہے ہو اب ایمان نہیں پکڑ ہی دیتا <laughs> وہ دنیا تھی دنیا کے اندر ایمان قبول تھا اور کیوں کر ہوگا واسطے ان کے پکڑنا ایمان کا جگہ دور سے جگہ دور اس لیے فرمایا کہ ایمان لانے کا مقام کون تھا دنیا کی وہ نہیں وہ جو جگہ دور ہے وقت کا فروبے حالانکہ تاکہ کفر کرتے رہے ساتھ اس حق کے من پہلے دنیا کے اندر من دنیا کے اندر یہ آیت ذرا مشکل ہے میں زور لگا رہا ہوں حالانکہ تاکہ کفر کرتے رہے ساتھ ساک کے پہلے دنیا کے اندر اور دنیا کے اندر کفر بھی کرتے تھے اور جب ان کو سمجھاتا سمجھایا جاتا نا تو بے تحقیقی باتیں کرتے تھے کیا ایسے ہی بغیر دلیل کے ایسے ہانکا کرتے باتوں کو جیسے بتیوں کو کہو نا کہ موت و حیات اللہ کے قبضے میں ہے تو کیا کہیں گے ہمارے پیر صاحب نے ٹھوکر ماری کون زندہ ہو گئی کتی زندہ ہو گئی محبوب سبانی نے بیڑے کو پار کر دیا بیڑا تر گیا کشتی یہ ایسے نہیں باہر دلیل کے بے سند باتیں ہانک دے یا جھوٹے سے یہی ہے وہ بالغیب میں مکان بئی اور پتھر پھینکتے تھے بن دیکھے نشانہ جگہ دور سے بھائی نشانہ بھی نہ دیکھو اور دور سے پتھر مارو نشانے پہ لگے گا ایک تو نشانہ دیکھا نہیں تو مطلب یہ ہے کہ بغیر دلیل کے جھوٹی باتیں کرتے تھے بغیر دلیل کے ہاں، ایسے ہی ہانکتے مانگتے تھے سمجھے جی ہاں اور پتھر پھینکتے تھے بے لگائے مانا بغیر نشانہ دے کے جگہ دور سے وہیلا بین بین بینا ہوں آگے فرمایا کہ کوشش تو کریں گے کہ ہمیں ایمان مل جائے بار بار کہیں گے آ منا آ منا ہم مومن ہیں لیکن ایمان ان کو ملے گا قیامت میں رکاوٹ ڈالی جائے گی کہ ایمان تمہیں اب نہیں مل سکتا کوئی بہو نہیں ان میں بھی رکاوٹ اور ان کے جو ہم مسلک ہوں گے دوسرے لوگ کافر انہیں بھی ہوگی رکاوٹ دونوں کو ایمان قبول نہیں ہوگا دیکھو جی وہیلا بینم یا مشکل معنی ہیں اور رکاوٹ ڈالی جائے گی پردہ ڈالا جائے گا درمیان ان کافروں کے اور درمیان اس چیز کے جس کو خواہش کریں گے وہ ایمان ما یشتہون کے نیچے کو ایمان پردہ ڈالا جائے گا ان کافروں کے درمیان اور درمیان اس ایمان کے جس خواہش کریں گے کما فوئلہ فویلا بنے یو فالو جیسا کہ کیا جائے گا ان کے ہم مشرب لوگوں کے ساتھ اشیا منا ہم مشرب کا پھر دوسرے کا پھر جیسا کہ کیا جائے گا ان کے ہم مشرب لوگوں کے ساتھ جو کہ پہلے سے کافر ہیں ان نہ ہم سباب رسوائی بے شک وہ تھے بیچ شک کے جو کہ تردد میں ڈالنے والا یہ سباب رسوائی یہ سمجھی جی بابا اے ترائے فاضے آخر تک یہ مشکل بحث ہے اس لیے میں نے زور لا کے آپ کو سمجھایا ہے شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلحی مواعث خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال سید البشر من وجہ کل منیر لقد نبر القمر ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام